وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم أزواجكم العجل فتوبوا بنی اسرائیل کی ہر دھرمیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے انعامات بے شمار رہے ہیں ان پر لیکن ان انعامات کی خلاف ورزی ناشکری عام طور پر انہوں نے کی ہے خود اسرار کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام والسلام سے آپ ہمارے لیے کوئی مضبوط قانون شریعت کا لائیے تاکہ اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں ادھر حضرت مصالح صلاح وسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف تھے کہ قوم کے لیے ایک کتاب مل جائے ایک ضابطہ ایک اصول مل جائے لیکن یہاں قوم نے باوجود حضرت موسار علیہ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھنے ان کو نبی برحق ماننے پھر بھی انہوں نے یہاں سامیری کی بات میں آ کر بت پرستی اور بچڑا پرستی شروع کر دی انسان کے رنگ کتنے بدلتے ہیں اور منٹوں منٹوں میں اس کا ذہن کیا ہو جاتا ہے یہ کچے عقیدے کے لوگوں کا کام ہے صحابہ کرام کو کوئی ایمان سے ہٹا نہیں سکا حالانکہ ان پر تکلیفوں کی انتہا کر دی گئی مشقتیں اور پریشانیاں بے شمار ہوئی لیکن اس کے باوجود دین پر اتنے جمے رہے کہ ان کا جمنا مثالی ہو گیا اور اللہ نے قرآن کریم میں ہی جیسا ایمان لانے کی لوگوں کو تلقین تو جب حضرت موس علیہ سلاد والسلام نے ان کو دیکھا کہ توحید جیسی حقیقت کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگی تو یقیناً غضبناک ہوئے حضرت علیہ السلام السلات پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے پکڑ آئی قوم کو جمع کیا حضرت موس علیہ السلام نے اور پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم کو توحید جیسی بہترین عقیدے کی بات میں نے بتائی وہ سمجھ میں نہیں آئی اور یہ بت پرستی جو بالکل ایک باقی چیز ہے اس میں تم لگ گئے اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنا کر اس کے سامنے عبادت کرنے لگے سجدے کرنے لگے یہ تم کو کیسے راس آیا ہے اور یہ جرم کی اب سزا میں تجویز نہیں کروں گا اللہ تجویز کرے گا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے چنانچہ گیارہویں پارے میں غزوہ تبوک میں تین صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے اور کوئی عذر نہیں تھا اور انہوں نے اپنا سچا عذر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تھا تو سب کے لیے تو حضور نے جو جھوٹے ازر کر رہے تھے ان تمام کے لیے تو کہا کہ جاؤ تمہارے لیے میں اللہ کے دربار میں معافی مانگوں گا استغفار کروں گا لیکن یہ تین سچوں کا امتحان ہو گیا اور یہ تین سچوں کے بارے میں کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے وہ آ کروں نہ مرجم علیم اللہ یوزما عالم تمہارا فیصلہ اللہ کرے میں نہیں کروں کبھی نبی فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن آدمی کو ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ فیصلہ نبی چھوڑ دیتے ہیں نہیں کر چنانچہ ابو لبابا رضی اللہ کا واقعہ ہو ساری صحابی نے ذکر کیا ہے کہ ان کو بنو قریضہ میں بلایا گیا تھا اور انہوں نے صرف ہاتھ سے ایک اشارہ کیا تھا جو منشے رسول کے خلاف تھا گھر والوں سے کہا کہ منشے رسول کی خلاف ورزی اشارے سے بھی جائز نہیں ہے اور مجھ سے ہو گئی ہے لہذا مجھے جو ہے مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا جائے اور حضور کے پاس گئے کیا ہوں لے کر سرکار کے پاس جاؤں گا نہیں گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے بنوا دی سرکار تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ کیوں اپنے آپ کو بنوا دیا اس نے کیا ہوا انہوں نے واقعہ بیان کیا تو سرکار نے پڑھنا اگر میرے پاس آتے تو مسئلہ حل ہو جاتا لیکن تم سیدھے چلے گئے اللہ کے دربار میں فیصلہ وہیں سے آئے گا تم میں فیصلہ نہیں کرو اب تم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہے تب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر ہیں یہاں اللہ کے دربار میں درخواست کی کہ یہ جو اتنا بڑا جرم ہو گیا اس کی سزا کیا ہو اس کی معافی کی کیا شکل ہو تو معافی کی عجیب شکل سمجھیں یوں کرنا کہ معافی کی شکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بت پرستی اور پچھاڑ پرستی کی ہے ان کو وہ لوگ جنہوں نے نہیں کی ہے اور قریبی رشتہ دار ہیں ان بت پرستوں کے ان کے ہاتھوں سے قتل کرنا اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے اپنے ہاتھوں سے مثال کے طور پر بیٹے نے کچھ پرستی کیا تو قتل کرو اور بیٹے باپ کو قتل کریں کہ تم نے بت پرستی کی تھی ابا جان اور بھانجے کو ماموں جو ہے وہ قتل کرے اپنے ہاتھوں سے تو انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کرنے کے لیے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے درخواست کیجیے کہ اس کی کوئی شکل آسان ہو جائے اور یہ قتل تو ٹلنے کا ہے نہیں اب قتل تو ہونے قتلتے ہیں لیکن اس کی شکل کیا ہونی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار پر تلوار چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے ایک سال بکرے کو پالتے ہیں تو اس پر چھری چلانا مشکل ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ رشتہ ہے پونی تو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا کتنا مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل پیدا کرنا اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمائی کہ ذرا دن کے اندر جب تم قتل کر رہے ہوں گے اندھیرے کی شکل پیدا ہو جائے گی اور قاتل کے لیے ضروری ہے کہ جو مقتول ہونے والا ہے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے اور پھر وہ چھریرے اجالے میں اور اندھیرے میں تلوار چلائے اچھا قتل کیے جانے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوئی سرکار کی شریعت میں بہت سی معافی کی شکلیں بھی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے کو ناحق قتل کیا ہے تو ناحق قتل کرنا ثابت ہو جائے پہلا کام پیشاس یعنی قتل ہے جس نے قتل کیا ہے مقتول کو اس کو قتل کیا جائے گا قاتل کو بدلے کے اندر خون کا بدلہ خون نفس اب ان نفس یہ پہلا قانون اور اگر مقتول کے ورثا اگر معاف کرنا چاہیں قاتل کو تو معاف کرنے کا آپشن بھی دیا ہے کہ معافی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ قتل معاف کر دے اور بیت لے لے سو اونٹ کی بیت لے لے اس کی پھر تفصیل ہے اور اگر دیت بھی نہیں لینا چاہتا یوں کہتے ہیں مقتول کے ورثا کہ ہم جو ہے وہ اس قاتل کو معاف کر دیتے ہیں نہ جاننی بدلا لیتے ہیں نہ مالی بدلا لیتے ہیں تو یہ بھی معاف ہو سکتا ہے یہ تینوں آپشن ہیں اور بنی اسرائیل میں قتل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کسی نے دوسرے کو قتل کیا اور ثابت ہو گیا تو بدلے میں قتل کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شریعت کو بہت آسان اور لائٹ رکھا ہے بہت سی آسانیاں رکھی ان میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے تو فرماتے ہیں کہ ایسا کیا گیا اور ایسا کرنا پڑا مجبور تھے وہ لوگ جو وقت بتایا گیا تھا اس پر قتل کیے گئے تھے اور یہ قول کے مطابق ستر ہزار یعنی سیونٹی تھاؤزینڈ لوگ قتل کیے گئے یہ ان کی توبہ ہے توبہ کی یہ شکل ہے اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے تم کو معاف کر دیا سو علیکم و آن کو ان کی توبہ یہ اللہ نے ہمارے لیے تو توبہیں بہت آسان رکھیں نفس توبہ گناہ سے کرنا بہت ضروری چیز ہے حدیث پاک میں توبہ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا سرکار میں اتائب من مین زم بھی کم بلا اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس کے گناہ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے محو کر دیا جاتا ہے موجودہ زمانے میں اس کو سمجھنا آسان اور دوسری ایک حدیث شریف میں فرمایا کلو بنی آدم دماختہ ہر ابن آدم گناہ گار ہے نبیوں کو اللہ نے معصوم رکھا ہے صحابہ کو اولیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے باقی سب گناہ گار خیر الخطائین التوابون اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کے سچے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں تو معافی مانگنا یہ اندر سے اچھے دل کی علامت ہے کبر انسان کو معافی نہیں مانگنے دیتا تکبر ہوگا بڑائی ہوگی تو معافی نہیں مانگے گا حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے رجو نامہ بہت سے مسائل جو آپ نے بیان فرمائے تھے اس سے رجوع کر لیا کہ پہلے میں نے یہ کہا تھا لیکن بعد میں میری غلطی ثابت ہوئی اب میں رجوع کرتا ہوں ایسے کئی مسائل کے اندر رجوع کیا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے مسئلے بیان کیے کہ بعد میں رجوع کرنا پڑا ارے بھائی بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی جو ہے برملا اپنی خطا کا اقرار کر کے رجوع کرتا ہے یہ بڑی بات ہے اس لیے حدیثوں میں توبہ کرنے والوں کے ان بڑی فضائل بیان کیے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ توبہ کرنے والے بندے سے اللہ تعالی بےحد خوش ہوتے ہیں اور وہ خوشی کی مثال بھی بیان کر رہی حدیث شریف میں کیا مثال بیان کی ایک آدمی سواری لے کر سفر کر رہا ہے ریگستان میں اور اس نے سواری جس کے اوپر توشا کھانا سامان آرام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو بند دیا اور وہ سو گیا اچانک وہ سواری روانہ ہو گئی اب یہ اٹھا تو سواری تھی نہیں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اس بنا پر کے چاروں طرف ریگستان ہے اور اس کو موت اپنی نگاہوں میں منڈراتی ہوئی نظر آئی کہ اب تو میری موت طے ہے کیونکہ سواری کے بغیر ریگستان میں کیا ملنا ہے جاؤں گا پیدل چل چل کے تو ریگستان ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جدھر بھی دیکھے ادھر وہ بس ایک میدان ہی میدان نظر آتا ہے آدمی کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کدھر جانا ہے وہ سمتی اپنی معیت نہیں کر سکتا ہے اللہ یہ کہ رات کا وقت اور ستارے نکل آئے وہ سمت معین کر سکتا ہے کتنا چلے گا کہاں تک جائے گا ابھی بھی جو لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں جو لوگ بڑے بڑے میدان دیکھتے ہیں تو ان کو یہ چیز کا احساس اور اندازہ ہو سکتا ہے تو بے قرار ہو گیا رونے لگا روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور آنکھ کھلی تو سواری اپنے پاس تھی کتنا خوش ہوگا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور اس کو اپنے رب کے دربار میں رجوع کرنا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایک معاف کرنے والا میرا پرور نگار ہے اور مجھے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہوا یہ ایک اچھا عمل ہوا لیکن ہماری توبہ تو اتنی مشکل نہیں ہے کاب اتنے مالک کی توبہ بہت مشکل رہی پچاس دن کا بائیکاٹ رہا پچاس دن کا بائیکاٹ کسی کے ساتھ چال بند کر کے اس کی لمٹ جو ہے اگر کوئی شرعی وجوہات ہوں تو کب تک رہ سکتی ہے امام بخاری کی رائے پچاس دن ہو سکتی ہے لیکن شارحین کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے لیکن ایک اندازہ ہے خیر اب اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موس علیہ السلاۃ وسلام دور پر تشریف لائے تھے تو وہاں انہوں نے کتاب کا تقاضا کیا تھا تیس دن کا احتکاب کیا تھا ہم نے بڑا کر چالیس دن کر دیا چالیس دن کے اندر جو ہے وہ کچھ کمالات اور کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہوتی ماں کے پیٹ میں بچے کی تکلیف میں ہر چالیس دن میں چینج آتا ہے تغیر آتا ہے چالیس دن اور چالیس دن تک لگاتار عبادات کرنے کی وجہ سے ایک نور پیدا ہو جائے اور وہ عبادت سے اور جو مشغلہ انسان کر رہا اس سے اس کا تعلق ہو جاتا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن اور اس کا رابطہ مضبوط تر ہو جاتا ہے چالیس دن میں اس لیے انبیاء کرام کو چالیس سال پر نبوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی چالیس سال یہ میچورٹی کا ٹائم ہے زندگی کے اندر عمر کے اعتبار سے آدمی چالیس سال میں میچور ہوتا ہے بالغ ہو جانے سے اس کی عقل بھی بالغ ہو ایسا ضروری نہیں ہے اور ڈاڑی آ جانے سے بھی بہت بڑا عقل مند ہو گیا ایسا نہیں کہہ سکتے بہت سے ڈاڑی والے بھی بے وقوفیوں پہ کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے میچورٹی کب آئے گی آدمی سمجھ کے اعتبار سے سنجیدگی کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے بالغ کب ہوتا ہے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نبوت ادا کرتے ہیں جو ٹائم وہ ٹائم چالیس سال اور چالیس سال کا جو عرصہ ہے دیٹ از انف ٹائم فار دا پرسن ٹو ڈو گڈ امال اور واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یہ سفیشینٹ ٹائم ہے انسان کے لیے عمل کرنے کے واسطے چالیس سال شیخ سادی فرماتے ہیں چال سال عمر عزیزت گزشت شیخ سادی کی گلستان ایسی ہے کہ وہ بے خیالی میں طلبا کو پڑھائی جاتی ہے حالانکہ اس کو جو ہے دورے کے سال میں پڑھانا چاہیے اور اس کے جو اسباب ہیں اس کی طرف توجہ دلانا چاہیے کہ کیا اسباب ہیں کیونکہ جب فورن میں اس کا ترجمہ پہنچا تو انگریز پوچھتے تھے کہ کتنی اکیڈمی میں کتنے لوگوں نے لکھی مل کر یہ کتاب کیونکہ ایک آدمی تو لکھ سکتا ہی نہیں ہے یہ کتاب اتنے تجربے ایک آدمی کے نہیں ہو سکتے وہ حیران ہو گئے جب ان کو بتایا گیا کہ تنہ تنہا ایک شیخ سادی جو ہیں وہ اس کے مصنف رہے ہیں تو ان کو یہ بات یقین میں نہیں آتی لیکن حدیث شریف میں یہ چالیس سال کی بات لکھی ہے اپنے تجربے کے اعتبار سے لیکن حدیث پاک میں ساٹھ سال کا دس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ساٹھ سال کی عمر دی دی اس روایت کو حضرت امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو کتاب الریک کے اندر ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے یہاں عذر خائی کا کوئی چانس نہیں رہے گا کہ کوئی یوں کہے کہ اللہ تو نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں کچھ کام کرتا وہ ٹائم جس میں انسان اللہ کے حضور میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا وہ ساٹھ سال کا عرصہ ہے ساٹھ سال کا اور ساٹھ سال کے بعد آدمی جو ہے زیادہ کام کر نہیں رہتا اس کے کوا کمزور ہو جاتے ہیں اس لیے اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف پیش کرنا یہ ہے جس میں یہ فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ بوڑھا پایا جائے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی جوانی سے استفادہ کرو اپنے اعمال کو درست کرو اس لیے وہ وہ بوڑھا جو بڑھاپے کے اندر بدکار ہو بڑھاپے میں وہ گناہ کر رہا ہو اللہ کے نزدیک انتہائی مقبوض ہے اللہ کے نزدیک انتہائی طور پر ناپسندیدہ ہے کیونکہ بڑھاپا تو چاہتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرے اور یہ آدمی گناہ کی تیاری کر رہا ہے یہ آدمی بدکاری کی تیاری کر رہا ہے اور یہ آدمی گناہوں کو سوچ رہا ہے اور یہ آدمی اللہ کے غضب کو سوچ رہا ہے جبکہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے سفید داڑھی اس سے یہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید ریش سے اور سفید بالوں سے شرماتے ہیں کہ ایسے بوڑھے کو میں کیوں اور کیسے سزا دوں تو یہ بوڑھا نہیں شرماتا کہ اللہ شرما رہے ہیں اور میں شرم نہ کروں گناہ کرنے سے تو بڑھاپا اور گناہ اس لیے وہ بدکار جو بڑھاپے میں بدکاری کرے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوانی میں گناہ کرنے کی اجازت ہے بلکہ یہ اور بھی زیادہ کیونکہ اس میں طاقت بھی ہے قوت بھی ہے اور گناہ کی سکت بھی ہے پھر اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک یہ ہے اور اس کو یوں کہا جائے کہ مت دیکھنا تو کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے اور اس کو کہا جائے کہ تجھے فلان فلان جگہ نہیں دیکھنا ہے اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو سنبھالنا اس لیے کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ دن شیو پیغمبری جوانی کے اندر آدمی کا رجوع اللہ کرنا یہ گویا کہ ایک پیغمبرانہ شان ہے حالانکہ پیغمبر نہیں بنتا اس سے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو کیسے سنبھالا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلط والسلام نے اپنی جوانی کو کیسے سنبھالا ہے کیسے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہے کیسے گناہوں سے بچایا ہے اس طریقے سے جوانی میں سنبھلنا ضروری ہے ورنہ جوانی میں اگر آدمی کو برائیوں کی اور بدکاریوں کی اگر عادت ہو جاتی ہے تو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتی ہے اس بنا پر اپنی نگاہوں کی حفاظت بڑھاپے میں کرنا اپنے شرمگاہ کی حفاظت بڑھاپے میں کرنا یہ انتہائی طور پر ضروری ہے تو پاک میں فرمایا کہ ایک طرف تیری عمر ڈھل رہی ہو تجھے جلد اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور اللہ نے مال دیا ہو تو پلاش ہو جائے تو مفلس ہو جائے اس سے پہلے اپنا مال آگے چلتا کر دے اللہ کے راستے میں دے دے اچھے کاموں میں لگا دے اس بنا پر کہ ایسا نہ ہو کہ تو تمنا کرے اور اس وقت تیرے پاس مال نہ ہو اور وہ وقت کا انتظار مت کر کہ جب تو دوسروں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر حسرت اور افسوس سے کہے کہ کاش میرے پاس آج طاقت ہوتی تو میں بھی اس کی طرح کھڑا رہتا میں بھی اس کی طرح سجدے کرتا میں بھی اس کی طرح عبادت کرتا لیکن آج میں کیسا بے بس ہو گیا بہرحال حضرت موس علیہ السلۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بہترین کتاب جو ہے تورات کی احکام کی شکل میں عطا فرمائی ہوئی ذاتی نا موسل کتاب اول فرخان لوگوں کو ضرورت تھی کہ وہ ہدایت یاب ہوں تو احکام کی ضرورت تھی تو وہ احکام کی کتاب فرقان کی شکل میں فرقان کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ حضرت موس علیہ السلام کے معجزے مراد ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کتاب میں جو احکام حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے اتارے وہ مراد ہیں یا فرقان سے مراد خود تورات مراد ہے یہ دونوں سبھی معنی جو ہیں اس کے بے وقت مراد لیے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ذاتی ناموسل کتابان تقم اور اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے یہ جو سخت تمہارے لیے توبہ کی شکل نکالی اس پر بھی اللہ کا شکر بجا رہا ہوں یہ کیوں کہا ستر ہزار آدمی قتل ہو گئے اور اللہ فرماتے نام لکھن تشکرون تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تو اتنا ہونے کے بعد اللہ کا شکر بجا لانا یہ کیا معنی رکھتا ہے علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم تباہ ہو جاتی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاروں کی وجہ سے نکوکاروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے نکوکار بھی کام میں آ جاتے ہیں جب گاریاں بڑھتی ہیں تو نکوکار اگر سمجھاتے نہیں ہیں قوم کے علماء سمجھاتے نہیں ہیں کہ یہ برائیوں کو بند کرو برائیوں پر روک تھام نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کانو لا کریم فالو لبی پرانے کریم نے اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ یہ برا کام کرنے والے کر رہے تھے کہ انہوں نے گناگاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا گناگاروں کے ساتھ معاشرت اختیار کی گناگاروں کے ساتھ رہے لیکن کسی دن ان کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو اس لیے حدیث شریف میں اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے من رام ان کو من کرن پل یو اگر تم دیکھو کوئی برائی اپنی آنکھوں سے کہ ہو رہی ہے تو اس کو اگر طاقتور ہو تم تمہارے پاس اقتدار ہے تمہارے پاس قوت ہے اور تم اسے روک سکتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دست قدرت سے اس کو روکو اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو اور اگر تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے وہ برائی کو روک سکتے ہو تو من رام ان کو من کرن فل یوگئی ہوگی یعنی بھائی لمبی اس تکیں پلشان دوسرا نمبر آتا ہے کہ بھائی کم سے کم برائی کو زبان سے کہو تو صحیح جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کو اچھے انداز میں برائی سے روکو تو صحیح اور تیسری بات فرمائی کہ اگر اتنی بھی قدرت تمہارے اندر نہیں رہی اتنے کمزور تم ہو گئے کہ نہ ہاتھ سے روک سکے نہ زبان سے روک سکے تو اندر کا ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہونا چاہیے کہ کم سے کم برائی کو برائی سمجھو اور برائی سے تمہارے دل کے اندر نفرت ہو اور تم خود اس کے مرتکب نہ ہو کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شکر بجا لانا چاہیے ان حضرات کو کہ ہم نے یہ گناہ جو ستر ہزار لوگوں نے کیا تھا اس کے نتیجے میں پوری قوم کو تباہ نہیں کر ڈالا حالانکہ ایسے گناہوں پر جو چند افراد کرتے ہیں قوم تباہ ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی نبی کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اچھے پیروکاروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں تو ان کی توبہ منظور کی گئی اس شکل میں منظور کی گئی کہ تمہارے گناگاروں کو تہ دیر کر دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا اور ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا سماج کو پاک کر دیا جائے گا اس لیے گناہوں کی نوسط اور بے برکتیوں کا اثر لوگوں پر بھی پڑتا ہے چیزوں پر بھی پڑتا ہے اور اعمال پر بھی پڑتا ہے اور اچھے لوگوں پر بھی پڑتا ہے اس بنا پر اپنے آپ کو اچھے اعمال میں لگانا یہ تمام اسباق ہیں یہ تمام سبق ہیں یہ تمام درس ہیں یہ تمام سیکھنے والی چیزیں ہیں ان کی بات کہی جا رہی ہے لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں تین ہزار نبی بھیجے تھے پھر بھی ان کی پکڑ کا یہ عالم رہا تمہارے اندر ایک نبی آئے ہیں تم سرکار کے امتی ہو اگرچہ خیر امت ہو تم بہترین نبی کی امت ہو اس بنا پر تمہیں جو ہے بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے یہ مت سوچتے رہنا کہ ہمارے نبی نے بہت مان لیا بہت کچھ ہمارے لیے انتظام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ہماری کوئی گرفت نہیں کی جائے گی اللہ نے بنی اسرائیل کا حال اس لیے ذکر کیا کہ تم بھی نبی والی امت ہو جس طرح ان کی نافرمانیوں پر ان کی گرفت کی ہے اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں وہ چاہیں تو تمہاری گرفت بھی کر سکتے ہیں اور جب وہ گرفت کرنے پر آ جائیں کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے اس بنا پر ان واقعات سے آدمی عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو توبہ کی طرف لائے نیک اور اچھے اعمال کی طرف لائے اور حق تک برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کے احکام کے توڑنے سے گریز کرے اس بنا پر کہ یہ اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے غذب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہمارے قاری لیا صاحب کسائی واڑ مسجد کے امام صاحب ہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے اور جلد سے جلد ان کو شفا کا فرمائے کوئی عائشہ بہن ہے جن کا انتقال ہوا ہے اور مجلس میں آتی رہتی تھیں سنتی رہتی تھیں لیکن دنیا سے تشریف لے لیں اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بہتر بدلا کا فرمائے اور قبر کو نور سے بھرے اور اللہ تعالیٰ پسمان لگان جتنے رشتہ داران ہیں اولاد و اخبار ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تعسر علينا أمورنا اللهم اشف على لنا وأصحابنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خدائیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے فیصلے فرما اے اللہ ہمیں دین کا پابند بنا دے اے اللہ ہمیں شریعت کا مطلب بنا دے اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے اے اللہ دین دار بنا دے اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے اے اللہ تلاوت کا عاشق بنا دے تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے اے اللہ جن لوگوں کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کی گئی ہیں اللہ غیر سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کا فرما جو دنیا سے چلے گئے ہیں جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا عاشق بنا اس کی فہم نصیب فرما اس کے احکام پر عمل درامد نصیب فرما اس کے ایک ایک حق کا پیار نصیب نصیب فرما اے اللہ ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اپنی رضائے دائمی عطا فرما اے اللہ جوانوں کے روحوں کو اللہ مسجدوں کی طرف موڑ دے اے اللہ تیرے گھر کی طرف موڑ دے اے اللہ برائیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ چاروں طرف سے شکنجے ان کی جوانی کو لوٹنے کے دو کسے گئے ہیں اپنے فضل سے ان کو کمزور فرما دے باطل کی سازشوں کو ناکام فرما دے اللہ حق کا بول بالا فرما دے اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منظور فرما دے پھر رحمتی گیا کا یا مجلس کا ماحصل ہے اس کو سیکھنا بھی ہے کرنا بھی ہے اس کی پابندی بھی کرنی ہے ذکر اصل میں دل کی زندگی بھی ہے اور روح کی حیات بھی ہے اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی طرح ہے ظاہری بات ہے کہ جیسے مردہ کسی کام کا نہیں ہوتا اس طرح وہ دل جو مردہ ہو جائے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کرنا ہے پہلے اس کے بعد مراقبہ جو ہے کریں گے مراقبہ بھی لازمی چیز ہے اور یہ سیڑھی ہے زینا ہے اپنی اصلاح تک اور اسلام کے اعلی مداری تک پہنچنے کے وسیلوں میں ہے یہ اور اصل تو اللہ کو راضی کرنے کے طریقے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے اور بڑی چیز یہی ہے یہاں ہمارے یہاں الحمدللہ جو حضرات دور دور سے تشریف لاتے ہیں آج بھی آئے ہیں گودرا سے آئے ہیں اور مہاراشٹر سے اتنی دور سے آئے ہیں تو جب آئے ہیں تو یہ خیال ہی لے کر آئیں کہ بھئی مقصد ہمارا جو ہے وہ اصلاح ہے ہم لوگ اپنی اصلاح اور شیخ اس میں کچھ نہیں کرتا آپ کا آنا یہ نیت سے جو آپ آئے بیٹھے تو اصلاح کیسے ہوگی وہ اللہ کریں گے آپ کی یہ چلت پھرت نیت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے اور اپنی طرف سے جو ہے غیر سے اصلاح کی شکلیں جو ہے توفیق جسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ملے گی پھر بہت سے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ یہاں کھانا کھلاتے ہیں ان کا بھی بڑا کام بڑی قربانیاں ہیں ان کی کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانا تو سب اللہ کے یہاں مقدر ہے رزق تو طے ہے لیکن سوچا یہ گیا تھا کہ بھائی تھوڑی دیر روشنی جاری رکھو اس کو بند نہیں کرو گے اور مسئلہ یہ ہے کہ کھانا تو کہیں بھی آدمی کھا لیتا ہے لیکن سوچا یہ گیا تھا مشورے میں کہ اگر آپ آئے ہیں اصلاح کے لیے بازار میں گھومتے رہیں گے بازاری مزاج اور رنگ بنے گا اسلام کی جو فکر ہے وہ کم ہو جائے گی اس لیے ساتھیوں نے قربانیاں دی ہے اس کے لیے اور کھانا بہت محنت سے نیک سالے ہاتھوں سے تیار ہوتا ہے کوئی باورچی بھی تیار نہیں کرتے یہ بچے خود تیار کرتے ہیں اور الحمدللہ اصلاح کے غرض سے یہ کام کرتے ہیں یہ بھی اصلاح کا راستہ ہے اللہ کسی کو پکانے کے ذریعے سے اصلاح دیتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے برتن ماننے کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے کسی کی جو ہے لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے کون کون سے راستے ہیں یہ سب جتنا کام ہو رہے ہیں سب اپنے اپنے مجھے بتایا کہ بھائی وہ بچے جنہوں نے گھر میں کبھی پلیٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کھا کے اٹھ جاتے ہیں وہ برتن دھوتے ہیں کیا ہوگا ظاہری بات ہے کہ اس کا فائدہ آپ کو ہونا ہے اور فائدہ یہی ہے کہ اپنی انانیت اپنی بڑائی نکل جائے گی توازو عزیزی ان کے ساری آئے گی یہی تو مقصد ہے ذکر اللہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت آئے اور اپنی بڑائی ختم ہو جائے تو یہ بھی فائدہ اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے لیکن ماحول آپ کو بنانا یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے کھا لیا کھانا وقت بچا تو مسجد کو آباد کر دیجیے ایک دم آباد کیجیے کوئی فضول دوسرے کام میں نہیں لگے وضو بنایا مسجد میں تلاوت کے لیے بیٹھ جائیے اللہ اللہ کے اندر لگ جائیے اپنے اتنی محنت سے آپ اتنے دور سے آئے ہیں تو اپنا ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہ ہو جائے اس کو لگائیے کام کے اندر لگائیے اور ایسی طاقت لے کے جائیے کہ پورا ہفتہ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے یہ بیٹری چارج ہوتی رہے آپ کو اس کا فیض ملتا رہے پیس تو ہمیشہ ملتا ہے لیکن اس سے خاص طور پر حاصل ہوتا ہے تو اپنے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے جیسے ہی فارغ ہو جائیں کھانے سے تو ذکر کے اندر لگ جائیں عبادت میں لگ جائیں اللہ سے مانگنے میں لگ جائیں توجہ میں لگ جائیں دعا میں لگ جائیں مراقموں میں لگ جائیں تو سب ساتھی ایسی فضا بنائیں کہ کوئی باہر سے آنے والا دیکھے تو اس کو یہ احساس ہو کہ یہ حضرات اپنی اصلاح کی فکر لے کے آئے ہیں مقصد کھانا پینا اور خالی پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے وہ تو بس ضرورت ہے کہ ہم فارغ الحالی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ سکیں اللہ کے کام میں لگ سکیں تو جو حضرات اس میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلے عطا فرمائے بہترین جزا عطا فرمائے اور اس کے پیچھے ان حضرات کی جو نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کی اصلاح فرمائے اور جنہوں نے اس کے اندر بہت سے لوگ اپنا مال بھی لگا رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کوئی چندہ نہیں ہے نہ کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں دیجیے بس غائبانہ نظام چل رہا ہے بندے آتے ہیں کھاتے ہیں اور اکرام کے ساتھ کھلایا پلایا جاتا ہے تو یہ اکرام بھی کرنے والے جو ہیں وہ تو ثواب حاصل کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں بہت بڑا فیض جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جو ہے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اور اچھے سے اچھی جزا اور اس کا جو فائدہ اور جو سمرا ہے اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائیں یہ سب سے بڑی چیز ہے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے یار رہے یار تو میرا میں تیرا یار رہوں تجھ سے فقط مجھ کو محبت خلق سے میں بیزار ہوں ہر دم ذکر و فکر ہے تیری مست رہوں سر شار رہوں اور مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اپنے بستا گیا میرے زبان مل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 عام عام علم علم علام علام علام علم علام علام علیہ 变色，变色，变色，变色。 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

اللہ سکیں انشاءاللہ مراقبہ کریں گے اور مراقبہ اللہ کے دھیان میں اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے اور یہ تصور ہے زبان سے کوئی جملہ نہیں کہنا بلکہ سب کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا لگاتار ایک ہی تصور رکھنا جس میں میں نقل و حرکت کا نام ہونا اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ अल्लाह अल्लाह कर रहा है लगातार इसी तस्वूर को जारी रखा है خطة بیدار شو بیدار شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ دلی چاچا دلے حق مشغول شو مشغول شو مشغول اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ اللہ اللہ کرنا اللہ عزیز دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی خبر کو سوچتے رہا کرو آخرت کو سوچتے رہا کرو دن میں بھی وقت ملے تو آخرت کو موت کو سوچتے رہو دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے فضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے رنگ رولیوں کے زمانے کی نہ جانا اے دین یہ خزان جو بانداز بنا آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی اور ہنگامہ کو خاموش کر گئی جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا میں نے آنکھیں بند کر لی ایک دن ہوا ہے گا کہ آنکھوں پر جسم پر اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں رہے گا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 من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب الفقر ومن عذاب الدين وحشنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزر قلوبنا بعد إزديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا فقر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تغزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجزام وسيء الأسقام اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تفسيرنا اللهم حصل مرادنا اللہ ہمارے کو معاف فرما اے اللہ بہت پاپی ہیں اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں بہت بڑے فضاکار ہیں بہت بڑے ریاکار بہت بڑے سیاکار ہیں اللہ العالمین بہت بڑے گناہ گار ہیں اللہ تو بہت بڑا غفار ہے تو ستار ہے اللہ تو ستار ہے تو غفار الظنون ہے اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں تیرے علاوہ کرم کرنے والا کوئی نہیں اللہ تو معاف کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ کو روکنے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا اللہ کو عطا کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا تو منع کرنے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا اللہ ہمارے گناہوں پر ہم گزر گزر کی چلم چلا دے اللہ یقیناً ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی لمحہ ہمارا گناہ سے خالی نہیں گزرتا اللہ کوئی وقت ہمارا گناہوں کے تصور سے خالی نہیں گزرتا اللہ ہم جب بیٹھ جاتے ہیں خالی تو گناہ کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تیری عظمت کو سوچنے والا بنا دے اللہ تیری کبریائی کو سوچنے والا بنا دے اللہ تیری بزرگی کو سوچنے والا بنا دے اے اللہ تیری ذات سے ہمارا تعلق اور محبت عطا فرما دے تیرا ذوق عطا فرما دے اللہ تیرا شوق عطا فرما دے اے اللہ تیرا عشق اور محبت عطا فرما دے اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر فرما اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے تو ہم تو مٹا دیے جانے کے قابل ہیں اے اللہ ختم کر دیے جانے کے قابل ہیں اے اللہ ہلاک کر دیے جانے کے قابل ہیں لیکن اے اللہ جس نبی کے امتی ہیں اللہ اس کا کرم کا واسطہ ہے اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ ہمارے گناہوں پر آپ کو بربر کی قلم چلا دے اے اللہ ہم دل کے بگڑے ہوئے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ کو دور کروا دے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح کروا دے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کروا دے اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح کروا دے اللہ ہمارے باطن کی اصلاح کروا دے اللہ کان زبان شرداؤں کی حفاظت فرما دے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت فرما دے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے اللہ مسلمانوں کے جان مالی عزت آرو کی حفاظت دے جہاں جہاں ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں اللہ ہم کو قتل فرما دے اللہ مظلوموں کی یاری مددگاری فرما دے اللہ نصرت کے فیصلے فرما دے اللہ نور پر سے قلوب کو منور فرما دے اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے اللہ دلوں کو بنا دے آپ کام پر عامل بنا دے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفائے کامل ادا فرما دے اللہ دور دراز سے آنے والوں کا آنا اور ایک ایک قدم ہے اللہ نیکیوں والا بنا دے اور اللہ ان کا آنا خیر کا سبب بنا دے اللہ ان کی اصلاح کا سبب بنا دے آنے پر ان کو عطا فرما دے اللہ ان کے دلوں کی اصلاح فرما دے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے ہم سب محتاج ہیں اللہ ہم سب بگڑے ہوئے ہیں اللہ ہمارے بگاڑ کو دور فرما دے ہمارے ہماری اصلاح کی شکلیں پیدا کروا دیں بیماروں کو شفا کا ملا تھا فرما ایمان پر جو چلے گئے اللہ کی محفوظ کے فیصلے فرما دے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت کوئی حفاظت ایمانی نصیب فرما سرکار کی اتباع نصیب فرما سنتوں کی پابندی نصیب فرما تیرے کام پر عمل درآمد نصیب فرما ذاکرانہ شاکرانہ زندگی نصیب فرما پورے مجمے کی محفلت فرما اللہ دور برات بیٹھ کر مائیں بہنیں بھی رو رہی ہیں اللہ انہوں نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں وہ سن بھی رہی ہیں اللہ تو بھی ان کی سن لے اللہ عالمین ان کی تمام بیتاؤں کو سن لے اللہ قبول فرما لے سے حاجت برانی کی شکلیں پیدا فرما دے مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی مقابل کی اللہ حفاظت فرما مراکز دینیا کی حفاظت فرما اختلاف و انتشار کو ختم فرما اللہ اتحاد و محبت ادا فرما اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے اللہ قبول فرما لے اللہ کوٹائیوں سے درگزر فرما دے لفظوں کو معاف فرما دے اللہ جٹا کے جو مانگا تھا فرما دے اللہ کے ماننے سے رہ گیا نصیب فرما دے اے اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتی کا یا ارحم الراحمین www.attableague.com, the reviver of